ہاں جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی، وہ نکال لیا میں نے تین سو چودہ صفحے پر آئے فرمایا جی۔ ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسی فی کتاب ہی فقراته تفسیره لا يسأل احد ان يفسره بالعربيه ولا بالفارسيه اچھا یہ سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ کا قول ہے جی جی سفیان بن عینہ کا قول ہے اچھا ہاں، اچھا اب ایک اور بات کرنا تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو عام مسئلہ ہے نا مدد کا کہ جی۔ مدد نبیوں ولیوں سے اور یہ جی۔ کسی طرح بھی مانگنا جائز نہیں ہے اور شرک ہے اور ابن تعمیر صاحب اس پر واجب یعنی تقسیر کا اور پھر قتل کا فتویٰ دیتے تھے اور اسی کی اسی کے فتوے کی بنا پر محمد بن عبد الوہاب اور پھر وہاں کے نجدیہ وادیہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا جناب تو اور مشرق قرار دیا کہ باقی مدد مانگتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث العظم کہتے ہیں فلاں میں نے مدد کے مسئلہ اس میں بھی دیکھا ہے یہ عقید ہے مسلم میں اور یہ اہل حدیث مذہب جو ہے نا اس کا جی۔ یہ لکھ رہے ہیں دونوں کہ عطائی ہو چاہے ذاتی ہو کسی طرح کوئی طاقت نہیں رکھتا کسی کی امداد کرنے کی اچھا اٹائی سے کیا مدد لکھیں یہ یعنی معفوق الاسباب یا کہ مات الاسباب یہ تو ان کے بیان کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ماں تاطل اسباب ہے یا ما فقل اسباب ہے اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ بالکل یعنی ظاہر مفہوم ہاں کہ ہر طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ میں پڑھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ یار ہاں جی۔ دوسری بات آ گئی کدھر لکھائی یہ کدھر لکھائے یہ عقیدہ مسلم اور آل ہاں، حدیث مذہب دونوں میں اچھا، آل اچھا۔ حدیث مذہب نہیں ہے آل حدیث کا مذہب ہاں ہاں ہاں اس کے اچھا۔ اندر اس کے اندر جو ہے وہ تو یہاں تک ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں لذیذ کا مذہب ہے کہ خدا کسی وقت کوئی بھی دافع بلا اور جالے میں نفع نہیں ہے یعنی کسی حالت اور کسی صورت میں بھی کسی مخلوق کو یہ قوت نہیں کہ ہمارے ارے کام سنوار دے یا بگڑی کو بنا دے خدا و تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا پھر آگے یہ کرتا رہا ہے پھر کہتا ہے قطعی فیصلہ کر دیا کہ ان کو بھی ہمارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا پھر آگے کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ستودہ صفات ہیں جو وس کمال نہ ہو کسی دوسرے میں تلاش کرنا سراسر گمراہی ہے بس اسی ایک ہی آیت سے مضمون صاف ہے کہ کسی مخلوق کو کسی مخلوق کو طاقت اور یہ قدرت نہیں نہ ذاتی نہ وادی یہ کوسین میں لکھنا ہے کہ وہ ہماری کسی طرح مشکل کشائی کر سکے یا ہم اس سے و استعانت کریں یہ تو اس کی عبارت ہے یہ اس یہی مطلب ہوگا کہ یہ یعنی نہیں اسباب جو ہے نا کہ ہر انسان کی بات سننا اور پھر اس کی مشکل دور کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت خاصہ ہے اچھا اچھا یہ بات ہاں، یہ مراد ہو کیونکہ ورنہ اسباب کے ساتھ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا تو بالکل ثابت ہے قرآن حدیث ہے اچھا اچھا اب یہ ہے اب یہ ہے کہ یہ ماں تعطل اسباب اور ماں فوقل اسباب میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک صوفیہ کاملین کی تربیت حاصل نہ ہونا اس وقت تک بندہ قائد میں مار کھا جاتا ہے اب دیکھیں جو کہ وہ کرتا ہوں کامل آپ آپ نے کامل کبھی دیکھا نہیں ہے آپ میرے پاس آئے تو میں آپ کو کامل دکھاؤں تو حیران رہ جائیں گے کہ یار اس صدی کے اندر بھی ایسے بندے ہیں جی۔ اگر آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کی سیرت سامنے یاد نہ آ جائے تو پھر کہنا آپ ہاں۔ تو یہ ماں تعطل اسباب اور ماں فوقل اسباب کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے نا اللہ علیہ جی۔ اچھا کی میرے شیخ نے میرے شیخ نے آپ کے شیخ میرے شیخ ہیں خواجہ محمد شفیع چشتی محمد شفیع چشتی جی ہیں گمنام ان کی کوئی کتابیں نہیں ہیں نہیں آپ اچھا۔ بالکل کتابیں آپ نے لکھی نہ ہی آپ نے درسیات پڑھے ہیں لیکن کمال ہے کہ شیخ سے انہوں نے کیا حاصل کیا آپ حضور ساجدار گوڑا پیر میرے کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں کسی خلیفہ ہیں جی پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا تھے نا جی آج آج پیر مہر علی شاہ ہاں۔ ان کے خلیفہ کے ان کے خلیفہ سے سید محمد امام اچھا یہ نصیر الدین صاحب کے بارے میں آپ کا خیال ہے نہیں ہم اس کو بے ایمان سمجھتے یہ نیچری آدمی تھا نیچری بھی تھا اور وہابیت دونوں اس کے اندر تھے یہ اچھا، اچھا۔ بالکل گمراہ ہاں میں نے اچھا، ایک بہت بات نہیں بتائی ہاں جی۔ وہ جو مرتضی خان صاحب کی عبارت ہے ہاں۔ کہ کثرت باد سلام اور عزت ذلت ذلت ذلت یہ یہ یا بہت ہے جو ان کا سلام والا ہے نا اشعار جی جی جی کثرت اچھا، عرض کرتا ہوں میں یہ بات پوری کر لوں یہ اسباب والی پہلے حضرت یہاں پر یہ ہے کہ تعطل اسباب اور فوقل اسباب ہے کیا چیز پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے جی تاطل اسباب کی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اسباب جہاں تک ملتے ہیں اور اسباب کے تحت جو چیز آتی ہے مل جاتی ہے تو ایسی چیز کے جو اسباب کے تحت ملتی ہے اس کو کسی سے مانگنا تو یہ بن جائے گا تاطل اسباب اور جہاں تک اسباب کی رسائی نہ ہو وہ بن جائے گا فوکل اسباب اب انہوں نے مثال دیا مثلا پانی آپ لینا چاہتے ہیں آپ پانی لینے کے لیے پانی کے جتنے اسباب قدرت نے بنائے ہیں وہ نلکا ہے کنواں ہے دریا ہے چشمہ ہے ندی نالے ہیں فلاں تو ان اگر آپ <clears throat> کسی کو کہتے ہیں یار یہ پانی دینا نلکے سے فلان چیز یہ بن جائے گا تاطل اسباب کیونکہ یہ اسباب کے تحت ہے اور فوکل اسباب یہ ہے کہ پانی کے اسباب وسائل کوئی نہیں ہے پھر آپ پانی مانگتے ہیں تو یہ فوکل اسباب ہے جیسا کہ موسا علیہ السلاۃ و تسلیم سے بنی اسرائیل نے پانی مانگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب کرام نے اس وقت پانی نہ کوئی موجود ہے کہیں پر یہ سب فوق اسباب ہے کیونکہ اسباب کی رسائی وہاں پر نہیں اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس منگوانا چاہا تو اس وقت بھی کوئی سبب نہیں ہے کیونکہ اسباب کی رسائی یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا دور تک تخت پڑا ہوا ہے اور اس کو آنکھ قبل تدہر کا ترفق والی بات تو اب ما فوق الاسباب یہ ہوا اور تحقل اسباب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے جو ان وابئی حضرات کو اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو تحقل اسباب ہوتی ہے وہ کسی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہمیشہ یہ قانون ہے کیونکہ وہ اسباب کے ساتھ خاص ہے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے جہاں پر اسباب پائے جائیں گے وہ کافر ہو مومن ہو کوئی ہو نلکا لگا کر پانی دے سکتا ہے تو یہ معلوم ہوا ذات کے ساتھ خاص نہیں اور جو فوق کل اسباب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذات کے زوات مخصوصہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے یعنی نمبیا کی شان ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر پانی کہیں موجود نظر نہیں آتا آپ کو کوئی سبب نہیں ہے ذریعہ نہیں ہے وہاں پر آپ کسی کافر کسی عام مومن سے ہی مانگ سکتے وہاں پر اگر مانگیں گے تو نبی ولی سے ہی مانگ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبی سے مانگا صحابہ کرام نے نبی سے مانگا حضرت سلیمان پیغمبر نے ولی سے مانگا تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو فوق اسباب ہے ہی مختص جن زوات کے ساتھ انہی زوات کے متعلق کہنا کہ ان سے مانگنا شرک ہے جی, جی۔ بات صحیح تھی یہ نتیجہ تو نکال رہے ہیں نا ہاں۔ پہلی بات جو ہے نا وہ تو صحیح ہے جی ہاں۔ یعنی جو انہوں نے تفصیل سمجھایا باقی یہ نتیجے اب یہ بتائیں کہ یہ جو زندہ سے مانگا گیا ہے یا سنیں ہاں، آپ شرک اور توحید جو ہے نا پہلے اس نقطے کو سمجھیں جی۔ شرک بن جاتے شرک جو ہے نا اصل ہوتا ہے ہمیشہ نظریہ استقلال کے ساتھ جب اذن اذن اور اللہ کی طرف سے نہ سمجھا جائے گا نا جہاں پر عزنی بالکل نہ ہو وہاں پر ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھا جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو ہوگی کیونکہ اصل یعنی یہ نہیں ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے کسی سے اصل یہ ہے کہ اللہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد سمجھنا شرک ہے